الضالين أو في الغرب الغاضب ورب يمستضعفين في الأرض اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس پہ عمل کی ہمت عطا فرمائے بہت بہت زیادہ وعید والی اور بہت زیادہ سخت حکم ہے اس میں اللہ کی توفیق کو تو انسان عمل کر سکتا ہے تو ملائی کا تو بے شک وہ لوگ جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے ظالمی انفسہم اس حالت میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور ظالم کی روح جو شخص اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہو فرشتے اس کی روح بہت شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اگر تین سو تلواروں کے وار ہوں تو ان کا اتنا درد نہیں ہوتا یا کسی کپڑے کو کانٹے دار درخت پہ ڈال کے کھینچا جائے تو اس کی اتنی دھجیاں نہیں بکھرتی جس طرح سے کسی ظالم کی روح کو نکالا جاتا ہے کالو فیما کن فرشتے ان سے کہیں گے کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے اتنے گنا تمہارے پر کالو کنہ الارض وہ کہیں گے ہم زمین میں بے بس کمزور تھے کالو فرشتے کہیں گے الم تکن اللہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی فتوحا جا کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے فولا کماوا ہوں جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے وسعت سات مسیرہ اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے یہ آئے چند لوگوں کے بارے میں ہے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے ایک تو غزوہ بدر میں کچھ مسلمان مشرقین کے ساتھ دوستی یاری معاہدوں کے تحت آگے لڑنے کے لیے وہ جب مرے تو ان کی روحوں کو فرشتوں نے قبض کیا سختی سے وہ تم کلمہ پڑھنے والے اور کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے اتنا مارا فرشتوں نے وجوہ ہوں مار مار کے مار مار کے یہ کیا تم جب وہ ان کی حالت غیر ہو گئی تو انہوں نے کہا جی بے بس تھے کیا کرتے مکہ میں رہنا تھا ہمیں تو کہا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے کہ تمہیں ابو جال اقبا بن محیط اور یہ ابئی ابن خلف اور یہ سارے تمہیں مجبور نہ کر سکتے تم صرف اپنے مکان کہ یہاں سے مکان چھوڑ کے جاؤں گا تو آگے ملے گا کہ نہیں کبیلا چھوڑ کے جاؤں گا آگے ملے گا کہ نہیں بیوی چھوڑ کے جاؤں گا تم نے دنیا کی عارضی چیزوں میں دل لگا کر اپنے آپ کو بے بس کیے رکھا یہاں تک کہ کفر نے تمہیں اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیا اب چکھو عذاب پر جاننا اللہ پاک اٹھا کے ڈال اللہ حفاظت کرنا جو مسلمان بھی کافروں کی طرف سے لڑے گا اور بے بسی یہ بتائے گا جی تنخواہ کا مسئلہ تھا جی بچے بھوکے مرتے تھے جی کیا کرتے جی فلاں یہ تھا فلاں یہ تھا یہ قرآن کی آیت بالکل سری ہے یہ ہم میں سے کسی کا فتوا نہیں ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم نمبر وہ ملک جہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل کی اجازت نہیں ہوتی یا وہ نوکری جس نوکری میں رہتے ہوئے مسلمان کو اپنے دین پر عمل کی اجازت نہیں ہوتی میرے کئی پولیس والے دوست احباب آفیسروں کو میں نے کہا نماز پڑھا کرو بھائی یار کیا کریں وردی پہننی ہوتی ہے فلاں ان کا نماز اللہ کا اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے تمہارے اوپر کہو ان کو کہ ہم نے پڑھنی حال میں تو جو شخص کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں کی حکومت اسے اسلامی فرائض پہ عمل نہ کرنے دیتی ہو یا ایسی کسی محکمے میں رہتا ہو جب وہ مرے گا تو فرشتے اس کی روح سختی سے قبض کر تو نے نماز نہیں پڑھی تو سود کھاتا تھا تو فلاں کرتے کام کرتا تھا کہ گا جی بے بس تھا کمزور تھا جی تو کیا تجھے ہجرت نہیں کر سکتا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیتا اور ایسی جگہ چلا جاتا جہاں تجھے رہنے کے لیے بڑا مکان نہیں ہوتا ٹینٹ ملتا لیکن کم سے کم تو دین پہ تو عمل کر سکتا اسی طرح جو لوگ جہاد سے رکتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن کے اتنی تم نے جہاد کیا ہے کیا کریں جی بے بس تھے جی کمزور تھے جی بے بس اللہ فرمائے گا کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں بے بسی اور کمزوری نہ ہوتی دنیا میں ایسی جگہ ہمیشہ رہی ہے آج کل تو ہماری نحوست کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی شامت اعمال کی وجہ سے وہ جگہیں کم ہوتی جا رہی ہیں ورنہ ماضی میں تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا گھرانا چلا جائے آسانی سے دیہات کر سکتا تھا اور لوگوں نے کیا اپنی کوٹیاں بنگلے کاریں بڑے بڑے کاروبار چھوڑے جنہوں نے نہیں چھوڑے اور دیہات بھی نہیں کیا دین پر عمل بھی نہیں کیا اور کہا جی مجبوری ہے جی مجبوری ہے جی مجبوری ہے اللہ نے کہا تم اس دنیا کو مجبوری سمجھتے ہو جس دنیا کے چھوٹنے کے تمہیں ایک مجبوری کہہ رہے ہو ابھی میں تمہیں موت دے دوں تو پھر تو چھوڑو گے نا تم کہہ رہے ہو کہ بیوی اگر میں نے چھوڑ دی پیچھے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا میں تمہیں مار دیتا ہوں پھر بتاؤ اب دیکھ بھال کون کرے گا تم بچوں کے پیچھے پڑے ہو کہ بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا میں تمہیں مار دیتا ہوں پھر بتاؤ تمہارے بچوں کو کون کھلائے گا تم مکان کی بات کرتے ہو کہ اس مکان میں رہنا مجھے محبوب ہے میں تمہیں مار دیتا ہوں پھر تم اس مکان میں دو دن رہ کے دکھاؤ تمہارا باپ تمہارا بھائی تمہاری بیوی تمہیں اٹھا کے پہن دیں گے اتنی بدبو تمہارے جسم سے آنا شروع ہو جائے گی کوئی نہیں رکھے گا کہیں پر ان دنیا کی چیزوں کو مجبوریاں بنانے والوں اللہ کے احکامات کی خاطر ہجرتیں کرو جگہ چھوڑو علاقے چھوڑو کام چھوڑو اور کسی ایسے ماحول معاشرے میں مت رہو جہاں اللہ کی بغاوت تم سے کرائی جاتی ہو اور تمہیں جہاد سے روکا جاتا ہو اگر تم وہاں رکے رہے پھر تمہاری آخرت تاریخ ہو جائے بہت سخت حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے فتح و شامیہ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے جس ملک میں مسلمانوں کے لیے اسلامی شاعر پہ عمل کرنے کی اجازت نہ ہو مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں وہ اسلام پر عمل کر سکتے ہوں میرے پاس کثرت سے لوگ آتے ہیں مسلمان ملنے کے لیے میں بھی امریکہ میں رہتا ہوں میں برطانیہ میں رہتا ہوں میں فلاں جگہ رہتا ہوں کوئی کام اگر وہاں ہمارے ذمے لگا دیں ہم وہاں چندہ کریں گے یہ کریں گے میں کہا ایک کام ہے وہ کر لو واپس آ جاؤ ان کی آنکھیں باہر نکلنے لگ جاتی کیسا مولوی ہے دنیا میں جس کو بھی جا کے کہو کہ ہم وہاں سے ڈالر فون بھیجیں گے وہ فوراً لکھتا ہے اپنا ای میل لکھاؤ اپنا ایڈریس لکھواؤ اپنا یہ پاگل مولوی ہے اس نے کہا جی میں سنگاپور میں پورا یونٹ قائم کر دوں گا اور چندہ اور میں نے کہا تو واپس آ جا مجھے تیرے ایمان کی فکر ہے مجھے چندے چندے کی فکر نہیں ہوتی الحمد للہ چندہ پیسہ ان چیزوں کے پیچھے اپنا دماغ پاگل کوئی نہیں کرتا رب نے جس سے کام لینا ہو اسباب خود عطا فرماتا ہے جس سے کام نہ لینا وہ کون کس کو دیتا ہے رب رب اگر آپ سے کام لینا چاہے گا زمین آسمان کے خزانوں کے دہانے خود کھولے گا حضور پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو کافروں کے ملک میں جا کر رہے گا میں اس سے بری اگر آقا بری ہو گئے تو کون سا سہارا رہ گیا پیچھے شفاعتی شفاطل القبائر من امتی اللہ آپ کو حضور کے روزے پہ لے جائے حضور پاک کے روزے اقدس میں جو ساتھ ریاض الجنہ ہے اس کے ستونوں پر احادیث لکھی ہیں شفاعت کی کہ حضور کو اللہ شفاعت کا حق دیں گے میں اپنی امت کے کبیرہ گنا کرنے والوں کی بھی شفاعت کروں سفارش کروں گا لیکن جو کافروں کے ملک جا کر رہتا ہے پر میں اس سے بری ہو گیا ہوں بری ہو گیا اور ہر آدمی بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے پھر وہاں جا کے بھی جی، وہ پینٹ پہننی پڑتی ہے پھر وہ آفس کا ٹائم ہوتا ہے ویسے میں شام کو تین نمازیں کٹھی پڑھ لیتا پھر ٹائم ہوتے رہتا ہے میں تین نمازیں کٹھی ٹائم پر نماز پڑھنی ہے میرے رب کا حکم ہے احسان مت کرو اسلام پر اپنے آپ کو زیادہ مالدار دکھا کے مالداروں کے لیے علماء اور دوسرے لوگ بھی نرمیاں شروع کر دیتے مت کرو میرے رب کے حکم کے ساتھ کوئی کوئی سمجھوتا نہیں ہے میرے رب کے حکم پکا ہے کوئی بات کوئی کمپنی کوئی چیز رب کے حکم سے اوپر نہیں ہو سکتی شرک ہے شرک سعودیہ کے علماء جو زیادہ حکومت کے ارد گرد تھے ان کو ایک شخص نے کہا تھا کہ قبروں کے طواف کرنے والوں کو تو بہت مشرق کہتے ہو اور یہ فہاٹ کے مال کا طواف کرتے ہو کیا یہ شرک میں نہیں آتا تمہارے ان کے تو تمہارے وقت پیچھے پڑے رہتے ہو ڈنڈے لے کے کہ مجرے کو مجرے کو وہ چلو کسی مردے کا تو کر رہے ہیں بری بات ہے قبروں کا طواف بہت بہت بہت بڑا گنا لیکن یہ تم تم جو درباروں کے گرد زندہ زندہ مردوں کے گرد گھومتے رہتے ہو کیا یہ کچھ نہیں ہے نماز جا رہی ہے جی وزارتوں کے پیچھے اسمبلیوں کے پیچھے جس رکنیت میں جس وزارت میں جن چیزوں میں مسلمان اللہ کا حکم پورا نہ کر سکتا ہو حرام ہے وہ حرام ذرا سا ہم لوگوں کو اللہ پاک کوئی عہدہ کوئی منصب دیتا ہے پھر ہر حرام کو حلال کرتے ہیں اپنے اوپر ذرا سا چند مالدار لوگ قریب آ گئے مولانا آپ کی تقریر بہت پسند کی جاتی تو پھر اگر آپ کی میں سی ڈی بنا لوں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں اچھا یار پھر مجھے ذرا منہ دھو کے آنے دے ایک تابن کالا کروں گا شاید میں گورا ہو جاؤں کسی طرح یہ مالدار لوگ پاگل کرتے ہیں مولویوں کو علماء کو آ کے ہر عالم کی سیڑھیاں لوگ پھر ہنستے ہیں مولویوں کا ہولیا ویسے ہی لوگوں کے لیے ہنسنے والا ہوتا ہے کوئی کس رنگ کا رومال باندھا گلے پہ یہ اور لمبے کرتے اور پیٹ آگے ہلا رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں اور سیڑھیاں لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر وہ مت بنواؤ فوٹو تمہارے ایپ چکے ہوئے ہیں اسی کے اندر حلال کر دیں گے فوراً حلال کر دیں گے ہر چیز کو ذرا سا کوئی مالدار آدمی یار تھوڑا جدید بنو نا آپ مجھے ایک صحافی نے کہا یار اتحاد کرو آپ کی تصویر کے ساتھ انٹرویو آ جائے نا تو دنیا میں بڑا جہاد کا وہ ہو جائے گا ٹی وی چینل کا آدمی تھا میں نے کہا یار میں تو خود کو اشتہاد کا اہل ہی نہیں سمجھتا میں کیا اشتہاد کروں میں تو مقلد آدمی ہوں سیدھا سادہ مجھے ڈر لگتا ہے فوٹو دینے سے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کہا اس میں روح پیدا کروں تو میں کہاں سے پتا کروں گا سائڈ سے دے دیں گے آپ میں نے کہا میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں کہ میری سائڈ دیکھ کے لوگ وہ کر لیں گے اچھا کہتے ہیں کمر کی طرف سے وہ صرف آپ کا آپ کو رومال آتا رہے یہی کافی ہو جائے میں کہا جی اس کی بھی ضرورت نہیں رومال دے دیتا ہوں اس کا فوٹو دے دو تم اگر اس رومال سے بھی دنیا ڈر رہی ہے تو اس کا فوٹو لے لو میرے میرے مسلمان بھائیوں جتنا خدا تمہیں اوپر لے جائے نا اپنی زمین مت چھوڑے اپنے مرکز سے ہٹو گے تو بکھر جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے کچھ نہیں بچے گا کچھ نہیں رب کو نہ چھوڑو وزیر اعظم بن جاؤ وزیر اعلیٰ بن جاؤ اللہ پاک تمہیں ساری دنیا کا بادشاہ بنا دے تمہیں فوج کا جنرل بنا دے پولیس کا تمہیں اللہ پاک آئی جی بنا دے کچھ کرے رب کو نہ چھوڑ رب کو نہ چھوڑ اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھو ورنہ رب کے فرشتے سختی سے روح قبض کریں گے اور جانور میں ڈالیں گے اور پوچھیں گے ہجرت نہیں کر سکتے ہجرت کے معنی چھوڑنا چھوڑ نہیں سکتے تھے ضروری تھا وہ اتنی محنت ہوئی ہم ہمیں کوئی فخر نہیں ہے ہم بہت کمزور ہیں گناگار ہیں لیکن ان چند چیزوں پر صرف تصویر کو حلال کرانے کے لیے میرے اوپر جتنی محنت کی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو پوری دنیا تھی جب ہم شروع شروع میں آئے تھے اب بھی الحمد للہ مسلمان آتے ہیں جاتے ہیں فوٹو دے دو بس فوٹو دے دو جی فوٹو میں نے کس کو دکھانا ہے ایک رشتہ ہونا تھا وہ ہو گیا الحمد للہ اور جتنے دینا ہے ویسے ہی دے دے گا بغیر فوٹو دے کے ان کس کو دکھانا ہے فوٹو کیوں پاگل کرتے ہو مولویوں کو ہاں، ہاں، الحمد للہ ویڈیو کیسے نہیں بنائی ہیں آڈیو دنیا بھر میں چلتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں اللہ پاک نے اس کو برکت دی ویڈیو کیسٹ ایک بھی نہیں بنی سی ڈی نہیں بنی ایک دو جگہ بنانے کی کوشش کی تو ہمارے بچوں نے جو ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے کھینچ لی توڑ دی اس کو پکڑ کے کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کس طرح اس میں یہ برکت دی کہ پچھلے دنوں حیدرآباد انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے حیدرآباد ایک حیدرآباد ہمارا ہے نا ایک ہندوستان میں حیدرآباد ہے وہاں نظام کی حکومت ہوتی تھی آج کل وہ آندھرا پردیش وہاں ایک مسلمان میری تقریر سنتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اس کو جیل ہو گئی بےچارے جج کے سامنے پیشی ہوئی اخبار میں آئے تو جج نے سرکاری وکیل سے کہا کہ کیا جرم ہے اس آدمی کا انہوں نے میرا نام لیا کہ وہ دہشت گرد ہے ہمارے ملک کا بڑا دشمن ہے اور فلاں ہے مطلوب ہے تو یہ ہے تو یوں ہے تو اس کی یہ کیسا سن رہا تھا وکیل نے کہا کہ جج صاحب اگر اس کی کیسر سننا جرم ہے تو ایسا کرو کہ حیدرآباد شہر کے گرد ایک دیوار بنا پڑی اور اس پر لکھ دو سینٹرل جیل حیدرآباد اور باہر دروازہ لگا دو اس لیے کہ حیدرآباد کے لاکھوں مسلمانوں کے گھروں میں کیسٹ موجود ہے تو صرف اس بیچارے اکیلے کو کیوں پکڑا ہے پورے حیدرآباد کو پکڑو اور سارے کو پکڑو گے تو جیل میں جگہ نہیں ہوگی تو تم جا کے چاروں طرف دیواریں لگا کر تو پوری کو جیل بتا دو اگر گناہ گنا رکیں گے اللہ پاک اس کام میں برکت آتا فرما دیتا ہے ایک عدلاتی مثال ہے اپنی مثال دینا اچھا بھی نہیں ہے شرم کی بات ہے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی کل اللہ ترقی دے گا صحافی آئیں گے وہ عورتیں اپنے وزٹنگ کارڈ دیں گی مس فلاں مس فلاں ایسا نہ ہو پھر دل کے اندر کیڑے ہلنا شروع ہو جائے کہ چلو انٹرویو کر ہی لیتے ہیں مت دینا عورتوں کو انٹرویو ضرورت نہیں ہے عورتوں کی آوازیں سننے کی ضرورت نہیں پھر اللہ تمہیں اور اونچا لوگ تمہارے پاس فیکٹری آئیں گے وہ کہیں گے یار تھوڑا نرمی کرو تو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ٹھیک ہوگی فلاح ہوگی کہو کہ بس ڈیلنگ رب کے ساتھ رات کے تین بجے کے بعد ڈیلنگ رب کے ساتھ ہے میرا اللہ جہاں مجھے رکھے جس حالت میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی متاثر نہیں ہوئے یہاں تک ان سے کہا کہ حضرت ایک چھوٹا سا کام کر لیں یہ لوگ کافی سارے مسلمان ہو جائیں گے اسلام کی محبت ان کے دل میں آئے گی آپ اونٹ چھوڑ کے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں اور میں ان لوگوں کی خاطر اپنی سواری نہیں بدل کپڑے بدلنے کے لیے کہا سترہ پیون لگے ہوئے تھے کہا میں ان لوگوں کی خاطر یہ نہیں بدل سکتا میں یہ نہیں بدل سکتا ایک صحابی ہیں حضرت حضیفہ کا واقعہ ہے رومیوں کے یہاں دعوت کھا رہے تھے ہاتھ سے لکما گرا فوراً نیچے اٹھ کے اٹھانے لگے سیکٹری نے کہا کہ حضرت حضرت اسلام بدنام ہو جائے گا ادھر ہو رہا ہے انہوں نے کہا آسرو کو سنت حبیبی آترو کو سنت حبیبی لہٰذا رحم خاں میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں یہ چیتا ہونی چاہیے مسلمان کی مولویوں کو تو ایئرپورٹ چلے جائیں ٹوپی بری لگتی ہے جیب میں کیونکہ ایئر ہوسٹس دیکھے گی ناراض ہو جائے گی ٹوپی جیب میں شلوار کھسک کھسک کے ٹکنوں سے نیچے پتہ نہیں پیٹ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے شلوار نیچے ہو جاتی ہے فون ہر چیز میں لوگوں کا اثر لیتے ہیں لوگوں کا اثر لیتے ہیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کمانڈر گزرا ہے بڑے علاقے پتہ کیے تو ایک جگہ وہ تسلیم ہو گئے سارے وہ جنرلوں کی دعوت کی جو تسلیم ہوئے بڑے بڑے کھانے بکرے روز لگا دیے یہ دفتر خان سے بیٹھا اپنے خادم سے کہتے ہیں ماں بیا ہمارا کھانا لاؤ اس نے چمڑے کا ایک تھیلا دیا اس اس نے کو الٹا کیا اس میں سوکھی روٹیاں تھیں ان کو کڑک کڑک کر کے توڑا اور کھا کے پانی پینے لگا سب نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے بنا ہے جناب اگر یہ کھاؤں گا تو آپ کی جگہ میں ہوں گا میری جگہ آپ ہوں گے میں تو یہ کھا کے تم پر فاتح بناؤں نا دلیلوں کی میری دعوت کر رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا کن اللہ بل اسلام ہم تو دلیل لوگ تھے اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی نقل عدلہ اللہ اللہ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے اللہ ہمیں پھر دلیل کر دے فوٹو میں تصویروں میں ویڈیو میں شلواریں بدلنے میں اور اپنے انداز بدلنے میں اگر ہم نے اگر کریمے لگانے میں ہم نے عزت محسوس کی کہ حضرت کریم لگا لیں تھوڑے سے گورے ہو جائیں گے آپ اب کیا کریں گے گورے ہو کے بھائی حضرت بلال ابھی بھی تو جنت میں چلے گئے کالے ہو کے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کالوں کو بھی جگہ دے ہی دے گا اب لوگوں کی خاطر کریمے لگائیں گے اگر یہی جو کام لوگوں کی خاطر کیا جا رہا ہے اتنی دیر میں آدمی اللہ کے لیے کوئی تسبیح پڑھ لے ذکر کر لے تلاوت کر لے فائدہ نہیں ہوگا کوئی کام انسانوں کی خاطر مت کرو انسانوں کی طرف خدمت کرو اپنے اندر کوئی تبدیلی کوئی تمہیں کہے نا یہ چشمہ اچھا نہیں لگتا یہ لگا لو انہیں کہو مجھے خود جو اچھا لگے گا وہی لگاؤں گا تو میں تمہارے لیے نہیں لگا رہا اپنے لیے لگا رہا کپڑے میں اپنے لیے پہن رہا ہوں تمہارے لیے نہیں پہن رہا کپڑے لوگوں کے لیے فلاں لوگوں کے لیے رسمیں لوگوں کے لیے چلنا لوگوں کے لیے پھرنا یہ تو انسان ایسا بندر بن گیا نا کہ جس کی جس کی منہ میں لگام لگا کے لوگوں کے ہاتھ میں جو پہنائے جو چلائیں جس طرح چلے غلام ہو گیا نا وہ تو اللہ پاک اسی ذہنیت کو ختم کرنے کہتے ہیں ہجرت کرو ان اللہ ددینہ توفا انفسم بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں آلوفی مکن تم فرشتے کہتے کس حالت میں تھے وہ اتنے گنا مسلمانوں کے خلاف کافروں کی طرف سے لڑتے رہے اتنا بڑا گنا آلو وہ کہیں گے گن مستضافین فی الارض ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے قالوا فرشتے کہیں گے علم تکن ارض اللہ واسیاتن فتحاجروا فیا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے فاولائک ماواہم جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے علیہ باللہ وساعت مصیرہ اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے الا المستضعفین من الرجال سوائے ان کمزور مردوں کے والنساء عورتوں کے والبلدان اور بچوں کے لا یستطیعون حیلتن جن کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے ولا یہ تدونا سبیلا رستہ بھی نہیں ملتا کافروں کے ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور بعض اعمال میں بچارے نہیں کر سکتے بعض اعمال ایسوں کے لیے فرمایا تھا ایسے لوگوں کے لیے امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا وکان اللہ عقوبن غفورا اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے اللہ آپ کہہ رہے ہیں ہجرت کرو ہم تو ہجرت کر کے گئے تو سب کہیں گے ہم حاضر دیں ماجر دیں ماجر ماجر کریں گے تنگ کریں گے لوگ دلیل کریں گے مسلمانوں میں قومیت وطنیت آ گئی ہے لوگ گالیاں دیں گے پریشان کریں گے بچے رول جائیں گے اللہ نے کہا اگر تمہاری ہجرت میرے لیے ہوگی تمہیں زمین میں